سیدنا ابو خرار رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا اس کی مثال اس خزانے کی سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جاتا حدیث نمبر دو سو چوہتر مسند احمد